حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام میں جلب جنب اور نکاح شغار کی کوئی گنجائش نہیں اور جو شخص ڈاکہ ڈالے وہ ہم میں سے نہیں سنن نسائی حدیث نمبر تین ہزار چھ سو بیس